حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات دو دو بار اور اقامت کے ایک ایک بار کہیں حماد نے اپنی حدیث میں اضافہ کیا مگر اقامت یعنی قد قامت الصلاح دو بار کہے سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ سو آٹھ